بن یزید نے عبداللہ بن سعدی سے انہوں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو سات